حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا ایک شخص کو اس کے سینے یا حلق میں ایک تیرا لگا اور وہ فوت ہو گیا تو اسے اسی طرح اس کے کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا کہتے ہیں اس واقعے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تینتیس